سورت القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آٹھ صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ چار صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً سورت الفرقان سورت الشعراء سورت النمل سورت القصص یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر یہ آخری ہے پھر چار وہ ہیں کہ جن میں وہ بالکل نمایاں قدر مشترک ہے کہ اس میں الف الف لام لام میم میم الف لام میم الف لام میم تو چار چار کے یہ دو سب گروپس ہیں ان آٹھ صورتوں کے لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطعات کے ہے باقی دو تاثیم نیم سے ایک تاثیم سے اور ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جو آئی ہیں تاہا سورہ تاہا جو ہے اس میں تو آئی ہے شروع میں اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے یہ تاثیم نیم تاثیم ان میں بھی آپ نے حضرت موسا کا ذکر جو ہے ہر صورت کے اندر موجود ہے تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہے اب عربی اور عبرانی زبان کے یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں سے آوازوں پر مبنی ہیں اور بعض کے جو ہے جیسے چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے ان کے الفابیٹس بنے ہیں تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا اشیاء ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں بس توئے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھل اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے یہ توئے ہے تو پا جو ہے وہ گویا سانپ کی علامت ہے نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں پینٹنگز ہوتی ہیں وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے اسی لیے زن نون کہا گیا مچھلی والا اور قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ نون جس میں کہ جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا تو اس اعتبار سے حروف مقطعات میں سے بعض کی بعض چیزیں جو ہے مناسبت والی نظر آتی ہیں تو یہ جو صورتیں ہیں سورہ شعرا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ تاہب ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آٹھ میں سے پانچ رکوع پورے حضرت علیہ السلام کے حالات پر ہیں اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص اس میں بھی حضرت موسا علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے لیکن مریم پہنچ کیسے گئے یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا یہ جو گویا کہ اس تدریس سے حضرت موسا کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں سورہ بکرا میں سورہ آراف میں پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو تین صورتوں میں ملے ہیں اور بالکل ابتدائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گی تل کا آیات الکتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے نتلو علیہ موسا و فرعن یومنون اب دیکھیے یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسا کے اور فرعون کے بالحق حق کے ساتھ لقومی یو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں ان میں فرعون اعلیٰ بفراؤن یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں بہت ادھم مچایا تھا وجال الحاشیان اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا حاکم اور محکوم ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم فتم اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شریر ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھیں یوزب ابنا ہوں ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا وہ چستا ہی ہوں اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو ان لہو من المفسرین یقیناً وہ فساد بچانے والوں میں سے تھا وہ نورید و نمن الینسدوں اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کے جو دبا لیے گئے ہیں جنہیں ستایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے پیسا جا رہا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان پر احسان فرمائیں پھر ارض زمین میں وزن عالحم علم انہیں کو امام بنائے اب ان کو دنیا میں طاقت دیں سر بھی دیں وزن اعلحم الوارثین اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں ونومت کی نہ ہوں فی الع اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں نور یا فرعون و حامانہ و جنود احما من ہم ماں کانو یا ضرور اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی حامان ان کا وزیر تھا اور فرعون کو اور حامان کو وہ جنوب ہما اور ان دونوں کے لشکروں کو من ماں کانو یا ضرور جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اب ماں کانو یا ضرور میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفصیلی جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آ گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیل میں اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا تمہیں ختم کر دے گا اسی خواب کے بعد اس نے جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجین میں یہ ہے سراحت کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائیدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا یہی معاملہ کہتے ہیں لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے البتہ تالمود میں اس کا ذکر موجود ہے اور تالمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفصیلی روایات کے اندر آ گئی ہیں ماں کانو یا کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو اللہ عالم لیکن ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں بالکل وہ معاملہ جو آج سے کوئی بیس سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں جو نس بندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرہ بن جائیں گے لہذا ان کو روکنے کے لیے وہ نسبندی اور جبڑی نسبندی پھر اس میں طرح طرح کے طریقے اختیار کیے گئے اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے خلاف یعنی انتخابی مارکے کے اندر بغاوت کی تھی جس کی وجہ سے کہ اندرا گاندھی جو ہار گئی تھی تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس تیزی کے ساتھ ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینا اولاد ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا بہرحال یہ دونوں توجیحات ممکن ہے ولہ عالم ام ہے فیضا خفت ہے فالقی ہے یم ولا تخافی ولا کہ وجہ من الم من سلیم صدق اللہ عظیم اور ہم نے وہی کر دی موسا کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے فالکی ہے فل یم تو اسے ڈال دینا دریا میں نیل میں بلا تخافی بلا تحری اور کوئی خوف نہ کھانا کوئی رنج رنجیدہ مت ہونا انا دو الیک ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف تمہارے پاس واپس لے آئیں گے بجائے من المرسلین اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے فلطفت آل فرعون فراؤن تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا اسی سے لفظ لکتا بنا ہے لکتا کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے تو لکتے کے احکام ہے پھر شریعت کے اندر فلطقا اٹھا لیا اس کو آل فرعون فرعون فرعون نے کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا ان کو یہ معلوم تھا بلکہ یہ نتیجہ ہے یہ گویا کہ آخری نتیجہ جس کو نکلا اس کا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے اس نکالا دریائے نیل سے بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کے تکلیف کا موجود بنا ان فرعون و حامان و جنود احما کارو خاتین یقین فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے خطا کائی کھائی وکالت عمرات فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے لی و لک یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی فرعون سے کہا اپنے شوہر سے لا تک تو لو ہو اسے قتل نہ کرو احساس یہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے مفید ہو ہمارے لیے اور نتخم ہوا لگا بالکل وہی الفاظ ہیں جو عمرات العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں وہ ہم لال یا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اسباف ہوا تو ان میں موسا پارے گا اور ادھر موسا کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا ان کا دل جو ہے اڑ گیا اڑا اڑا ہو گیا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر سو طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے ان کاغت لطبی رہی وہ تو اس درجے مستر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی بھنڈائی پھوڑ دیتی لولان ربت نہ آ کر دیا اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کو باندھ نہ دیا ہوتا ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو بے تکون امن المومنین تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے وقالت نے اختے ہی اس سی ہے اور موسا کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسا کی کہا اس کی بہن سے ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل فبصورت وہ دیکھتی رہی اس کو ان جنو بن اجنبی ہو کر کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اتفاق میں بھی دریا کے کنارے جا رہی تھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ صدوق چلا رہا ہے شرون انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے پورے اپنے ارادے کے ساتھ وہ حرمن علیہ مراض من قبل اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسا پر اس سے پہلے یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسا نے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کی مشیت ہے اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے وحرمنا علیہ من قبل فقالت اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی اتنا بچہ اچھا ہے خوبصورت ہے والقیت والے کا محبت ہم پڑھ آئے ہیں سورہ تاہ میں ایسے مہنی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈالا تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا کون دودھ پلائے ابھی میرا خیال ہے کہ فیڈرس تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو قالت تو اس نے کہا حل عد القم اللہ بہت لکم تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے اس کو پال دیں گے تمہارے لیے وہ لہو راستے اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں فرار اللہ علا میں ہی کہتا کر رہا ہے لوہا تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کی گود میں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ولا تحزنا اور وہ رنجیدہ نہ ہو ولے تالما نواز اللہ حق اور پر تاکہ اس کو معلوم ہو جائے ام موسا کو اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا ولاکن اکثر ہوں لا عالم لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ولما بلگا شدھ ہو و آ اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا جوانی کو پہنچا بھرپور جوانی کو اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا استوا آپ اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری باطنی قواہ ہیں وہ پورے اعتدال کے ساتھ جم گئے ہو حکم علم ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے تو حکم حکمت اور علم دیا وہ کزال کے رنجن اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی نبش اختیار کرنے والوں کو نیک و کاروں کو بدخل مدینہ کا غفلتی میں نہ لہا اور ایک روز داخل ہوئے گاؤں میں شہر میں ایسے وقت میں کہ شہر کے لوگ جو ہے غفلت میں تھے اب یہ ذہن میں رکھیے یہ محل میں رہتے ہیں اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے وہ ان کا شہر کی کا مرکزی مقام ہوگا اور یا تو یہ کہ صبح کا وقت ہوگا جب کہ ابھی لوگ بری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں گھروں میں ہیں یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ کیرولا کر رہے ہیں وہ داخل ہوئے دخل المدینت آگاہی غفلت ہی میں نہ لے جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے فوجد رجول نے یقت لان تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے حاضہ منشیت ہی یہ اس کی اس کی قوم میں سے تھا ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی وہ حاضہ بن دے ہی اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی وہ قبطی تھا فرسٹ منشیت ہی تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسا کی قوم میں سے تھا عدو ہی اس کے مقابلے میں جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا فوق رہ اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو فقضا علیہ ہے اور اس کا کام تمام کر دیا اس ایک ہی طرف سے وہ شخص ہلاک ہو گیا من عمل شیطان اب تنبو ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا شیطان کا عمل ہوا ان نہ ادب مدل مبین ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا ان نہ یقیناً شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا کال انی ظلم تو نفسی لی فغفر اللہ انہوں نے عرض کیا اللہ سے پرور میں نے ظلم کیا اپنی جان پر پس مجھے بخش دے اور پس اللہ نے اسے بخش دیا ان نہ غفور رحیم یقین وہ غفور ہے رحیم ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا قال رب بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیر للمجرمين تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ کو انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا کسی غلط کار شخص کا فاصبح في خواہ خائفا يترقب اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر وہ صبح ہوئی انہیں صبح کو جب اٹھے خواہ فن اب خوف کہ مجھے ایک شخص قتل ہو گیا ہے کس نے قتل کیا ہے بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی جس نے قتل کیا ہے قاتل کون ہے اب یہ کہ راز کھل نہ جائے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے ترقب خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو فیض الحمد للہ سے تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجیے قال الحم موسا کا اللہ المبین حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو سری کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی قیمتی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں کو قیمتی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو گوی حد سے بڑھنے والے اور ممی کل کھلا فلما ارادہ پیشہ بلدی ہوا دل الحما یہ بات تو کہیں اس اسرائیلی سے لیکن کوشش یہ کی ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لیں یعنی جو زیادتی کر رہے تھے اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے تو اس کو پکڑے آگے جب بڑھے تو اس کو پکڑے وہ یہ شخص سمجھا اسرائیلی کی غالباً مجھے مجھے سزا دینے کے لیے آ رہے ہیں جو کہا یہ تھا کہ ان کا المبین تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو اس نے سوچا کہ مجھے پکڑنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کالا یا موسا اب وہ خود بول اٹھا چیخ اٹھا اس نے کہا اے موسا ترید ان تکلن کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو کما قتل کا نفس بلفظ جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا گویا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسا علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ان ترید و اللہ انتقور جب بار ان اے موسا واقع تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ بما ترید و انتقوری اب چونکہ وہ شریر شخص تھا خود بدماش تھا چاہے چاہے اسرائیلی تھا لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ بات ارید و انتقن میرے مسلحین اور تم نہیں چاہتے کہ تم مسلحین میں سے بنو اصلاح کرنے والوں میں سے رجل من اکثر مدیرت یسا اب یہ کہ ہو سکتا ہے اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے اکثر مدینہ مدینے کا دور کا حصہ تھا وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جا رج اصل مدینہ تھے شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا یا سا دوڑتا ہوا کالا یا موسا اور اس نے یہ کہا کہ اے موسا ان الملا یا تمیر کا یہ جو درباری لوگ ہیں جو جو سردار ہیں قوم کے وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لے یک کا کہ تمہیں قتل کر دیں یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قطل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک کپٹی مارا گیا ہے ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک رام قوم کا ایک فرد جو ہے ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے ان البلا یا تمرون اب یکرو کا ان ناصر تو اب یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں فخر خائے فن رقب تو نکلے وہاں سے حضرت مسا علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور وہی یہ ترقب اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکڑنا ہوتا ہے وہی کیفیت ان کی تھی رب کادرب من القوم ظالمین اور اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے ولما توجہ تلقا مدینہ اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف اتنا جغرافیہ اب آپ کے سامنے ہے وہ اس سینائی پیننسولا وہ تکون اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے اس سائڈ پر مصر ہے بیچ میں سینائی پیننسولا ہے اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے سہرائے سینا یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے پلما توجہ تلقا مدینہ جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب کلا کالا تو کہا آسا ربی یہ علی سوا سبیل امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا میں اس صحرا کے اندر ظاہر بات ہے صحرا میں نقدت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا اشار رب بھی مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا سیدھی راہ پر ولما بل ماں مدیانہ اب کتنی دیر لگی ہوگی کتنا وقت لگا ہوگا جب مدین کے کنویں پر پہنچے مدین کی آبادی ہے اس کے باہر کنواں ہے کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو وجد جگہ آگے ام پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو ایک گروہ کو من الناس یسکون لوگوں میں سے گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر پانی پلا رہے تھے کسے پلا رہے تھے اپنے اپنے جانوروں کو بھیڑے بکریاں تھیں سب کے پاس وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے ان کی بھیڑے بکریاں پانی پیتی تھی اور ان کے پڑے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر تھام کر کھڑی ہیں یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے حالانکہ ماں ختم کو ماں حضرت موسا نے ان دونوں سے سوال کیا یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں کال کا لانس کی حتا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گلوں کو لے کر پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں وہ ابو نا شیخ القبیر ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں رئیس ہیں مطلب یہ کہ کوئی مرد جوان مرد ہے نہیں والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کرنا پڑ رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں لہما حضرت موسا علیہ السلام تو تھے کبھی تھے کبھی ہیکل تھے انہوں نے کہا نہیں ان کی وہ غیرت جو ہے انہوں نے پانی پلایا ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو متولہ اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا پھر مڑے ایک سائے کی طرف کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اب دعا مانگی فقال رب انی لمان ضلتا فقیر یہ بڑی اہم دعا ہے یاد کر لینی چاہیے اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں یہ انتہائی آجزی کی دعا ہے اب ایک شخص ہے محل میں پلا بڑھا وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر پورا سنائی پینسلا کراس کیا ہے کیا سختیاں جھیلی ہوں گی اب یہاں پہنچے ہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچان والا نہیں ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے پھنسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا میں پانچ روپے سے کم نہیں لوں گا ایک خرید فقیر وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں میں تو اس قدر محتاج ہوں تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاط کی کیفیت رب انی لمان جلتا من خیر ان فقیر پروردگار میں تو اب فقیر ہوں جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے اس درجے میری حالت اب خستہ ہے فجات ہو تمشی ماتمیا تب ان دو عورتوں میں سے دو لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ لجاجت کے ساتھ قالت ان ابھی ابو کا اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لیکن کا اجرا ماسا کہتا لنا تاکہ آپ کو بدلہ دیں اجر دیں آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے تو اجرا ماسا کہتا لنا ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں فلما جانا ہوں جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس وقف علیہ القصص اور سارا قصہ انہیں سنایا ساری بات سنائی سارا بیان قال تخف انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں نہ جاؤ من من القوم ظالمین تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے یہاں آرام سے رہو کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام مدین نے کیونکہ انہیں مبوس کیا گیا اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے یعنی حضرت موسا علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے آٹھ سال یا دس سال ان کی خدمت گزاری کی تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوساف پیدا ہو گئے ان کی تربیت کے نتیجے میں کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے اللہ کی کلیم بن گئے تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے لیکن یہ بات غلط ہے اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جبکہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل اور اگر وہ رسول اس وقت ہے جبکہ قوم ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہوں اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کا ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے اگر یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے اس میں کچھ اچھے لوگ ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے تو ان میں سے یہ بزرگ تھے ابھی ہو سکتا ہے سو سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے تو یہ بزرگ آدمی ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے قالت احدا ماں یا آبت استاجد ہو ان میں سے ایک نے کہا بیٹیوں میں سے لڑکیوں میں سے ایک نے ابا جان ان کو ملازم رکھ لے اجرت پر رکھ لے استاجر ہو یہ استاجری اور اجیری یہ دونوں جو ہے اجیر اور مستاجر در حقیقت یہ عاجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے استاجر مستاجر اس سے اس میں فائل بنے گا ہمارے یہاں عام طور پر غلط العام میں عجیب اور عاجر کو یوں کہتے ہیں کہ عاجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے اور عزیز وہ ہے جو اجرت پر کام کرے حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہے عاجر اور عجیر ایک اس میں فائل ہے ایک صفت مشبہ ہے دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے یا آبر استاجر ہو ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں ان خیر عمل استاجر فل قبی یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو طاقتور ہو وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام سے کوئی کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے وہ رجنے کی کوشش نہیں کی وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسا نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی ملک کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے تو جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا کہ کالت عہدہ ہوا یا آبت استاجر ہو ان خیر امن تو القوی المین ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو کام کر سکے ہو اور یہ کہ امین ہو اعتبار کے قابل ہو کالا انی ارید اور ان کے حق اہدم نتیہ ہاتین انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسا ادا التاجرانی سمانیہ ہے جج لیکن اس پر کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں اجرت پر کام کرو میری ملازمت کرو یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو میری خدمت کرو آٹھ برس تک تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا فعل اچمم تاشرت فمل اندیک اور اگر تم دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا آٹھ سال پورے کر دو اس میں محنت کرو یہاں مزدوری کرو میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا اس کی اس کا نکاح کر دوں گا تم سے یا یہ کہ دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی ببا ارید جو ہے نشو کالیکار اور ساتھ یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی تم پر تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ستجدنی ان شاء اللہ من سوال ہی تم ان شاء اللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں صحیح ہوں راس باز ہوں اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھڑا آدمی ہوں کالا ظال کا بینی و بین حضرت موسا نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی ایم الجل قزیر تو ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں دس سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے تقاضا آٹھ سال کا ہوگا ویسے یہ کہ میں چاہوں تو دس سال پورے کر دوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا ایم الجل قزیر تو فلاح اڈوان عالیہ پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اللہ علامہ نقول وکیل اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے فلما قضا موسا اجلا جب موسا نے وہ مدت پوری کر دی وہ سارا بے اہل ہی اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے دس سال ہو گئے یا آٹھ سال ہو گئے نو سال ہو گئے اب بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے بہرحال وہ چلے ہیں واپس سارا بے اہل ہی لے کر چلے اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو آنس امن جانب میں تور نارا انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائڈ پر ٹور کے انہوں نے آگ دیکھی کال ارے کسو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو ٹھہرو اتنی آنس تو نہ میں نے آگ دیکھی ہے لال لی آتی کو منہا بے خبر ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یعنی کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ ہم بھٹک تو نہیں گئے کدھر جا رہے ہیں اور جذبت من النار نار یا پھر میں آگ کا ایک انگارا لے آؤں وہاں سے لال لگوں پسلون تاکہ سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لیں اور یہ کہ اس سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سینک سکے منشاط واد المن فل مبارک المبارکت من شجرت تو جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی میدان کے دہنے کنارے جو برکت والا میدان تھا اس کے دہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی مبارکہ کہ جو بہت برکت والا تھا من شجرت شدر کے درخت کے جھنڈ میں انی ان اللہ رب العالمین کہ اے موسا میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پرور وان وہ ان اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ چیزیں اب ڈال دو زمین پر اپنی لاٹھی فلما راہ جو کا نہا جان نون جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو بلّہ بد ولم بلب یہی وہاں پہ آ چکا صورت النمل میں بھی آ چکا ہے تو موسا علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیٹ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یا موسا اقبل اللہ نے فرمایا موسا نہیں آؤ اقبل ولا تحب اور ڈرو نہیں ان یقیناً تم بالکل امن میں ہوگے تمہیں کوئی غزل نہیں پہنچے گا اس لوگ یادا کا فی جیبے کا اور اپنا ہاتھ جو ہے ذرا اپنے غریبان میں ڈالو تخرج بیگا من غیر سو ان وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو مضمون جناح کا من الرحم اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا یہ کوئی کو خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے فضان کا برہانان میں رب کا باقی وہ دو جو ہیں وہ ہم نے تمہیں برہانے دی ہیں جو یہ دلیلیں دی ہیں نشانیاں دی ہیں معجزے دیے ہیں فضان کا برہانان میں رب کا علا فرعون نہ وہ منع کہ اب تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ ان د ہوں کان فاسکین فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن گئے رب انی قتل حضرت موسا نے عرض پرور نگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے یعنی ایک تو یہ کہ میں خاموشی سے جاؤں جا کر کہیں چھپ جاؤں کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسا آ گئے کہاں آ گئے کہیں جا کر آباد ہو جاؤں اس لیے تو میں جاؤں اور فرعون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر مجھ پر مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا وہ آخری ہارون ہو اور میرا جو بھائی ہارون ہے میرے بڑے بھائی وہ افسہ و بنی لسان ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے صاف ہے وہ گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں عرصی ہو بڑھیا تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے ان میری مدد کے لیے یو سب جب کو تاکہ وہ میری تصدیق کریں انی اخاف ہو یو قرض مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے کالا سمسد دو آزودہ کا بے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے بنا جو لکما سلطان اور ہم تمہارے لیے دونوں کے لیے ایسا روڈ تمہارے اندر پیدا کر دیں گے فرا یا سلون کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرچا ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا روب جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر تمہاری شخصیت جو ہے پیدا کر دیں گے تم دونوں کی کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا بے آیات نا انتما و من تباہ کمل غالبون اور یقیناً ہماری آیات کی بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے فلما جاؤ موسا بے آیات نہ تو جب موسا پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ بھائی نات روشن آیات لے کر با حضا اللہ شہر المفترا انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے جادو ہے جو افطرا ہو رہا ہے گھڑا ہوا ہے وبا سمے نہ بے فی آبا الاولین اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آبا و اجداد میں نہیں سنی نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے اس کی بات ماننی پڑے گی کہ ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں وہ کالا موسا ربی عالم المن جاب الہدا بن اندہی موسا نے کہا میرا پرور خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے یعنی اللہ کے علم میں ہے وہ تکون و لہو الدار اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر ان نہ ظالمون یقین ظالم فلاح نہیں پاتے وقال فرعون یا ملا الملأ ما علمت تو لکم میں نیلاحیم اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں اے میرے درباریوں سرداروں ماں عالم تو لکم میں نیلان میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ میں الہ ہوں تمہارا میں مالک ہوں میں میں خالق تو نہیں لیکن میں ایک رب ہوں یہاں اس معنی میں کہ میرا حکم ہے میری حکومت ہے میری مرضی چلتی ہے میرا اختیار ہے اس کے سوا میں کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں کوئی الہ ماننے کو تیار نہیں ماں عالم تو لکم میں الہ غیری فوقت دی یا حامان تو اے ہم ذرا آگ دے بھٹا جو ہے اینٹوں کا اس جو تین جو ادارے کی اینٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بٹے کے اندر آگ لگاؤ فج علی سرحن اور پھر میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ لال اطلع اللہ بوسا یہ بوسا جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چڑھ کر کے میں دیکھوں کہ میں موسا کے علاق کو جھانکنے کی کوشش کروں وہی لازم نہ ہوں من القاض اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بس تک ہوا وہ جنوب ہو استقبار کیا گھمنڈ کیا تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی فی الحال زمین میں بغیر الحق نہ حق انہیں کوئی اختیار کوئی حق اس کا حاصل نہیں تھا بس میں ان لا جا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے فاخذ نہ ہو وہ جنوب فل یم تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھینک دیا پھر سمندر میں فنزل کی فکان عاقبت الظالمین تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا وہ ضالنا النار اور ہم نے انہیں بنا دیا امام کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے بن گئے وہ یوم قیامت سرور اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی نہ ہوں فی ہی دنیا لانا اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان ان کے پیچھے لانت لگا دی ہے لانت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے القیامت ہم قیامت المقبوحین اور قیامت کے دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کے کی کیفیت میں ہوں گے ولقد آتینا موسل کتاب قرون الولا اور ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا بسائر للناس ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی وہ ہدن اور رہنمائی دینے والی وہ رحمتن اور رحمت لال یا تاکہ وہ یاد رکھیں نصیحت اخذ کریں ہوش کریں دھیان دیں کن تب جانب الغربی الغردی سگینا علا اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غربی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسا کو حکم دیا بھیجا حکم جب موسا سے ہماری گفتگو ہوئی مکالمہ ہوا اور ہم نے موسا کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ وما کنتا میں نے شاہدین آپ تو وہاں موجود نہیں تھے آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ ولاکنہ انشا نا قرون لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا ہو گئی فتح تا والا علیہ العمر لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں جو مکے والے ہیں کیونکہ یہ واقف نہیں ہے نبوت اور رسالت کے تصورات سے اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچمبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے وما تھا ساوین فی علیہ مدین نہ ہی آپ اہل مدین میں آباد تھے اس وقت تتلو علیہ نا کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ ماجرا ہوا اور حضرت موسا وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے سابین فی اہل مدینہ تتلو علیہ آیاتنا ولا کنہ کنہ مرسلین بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اس سے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں پچھلی بھی آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں کن تب جانب تور اس نادینا اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائڈ پر اس ایک جانب جبکہ ہم نے پکارا تھا ولا کے رحمت رب کا بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے لے قومن تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں تاہم من نذیر من قبل کا جس کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے لال لہم یا قدر یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا طویل وقفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اب ان کے ساتھ حضرت اسحاق تھے ان کے دوسرے بیٹے ان کے ساتھ تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ یہ کہ چودہ سو برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو ان کے پاس کتابیں تھیں ان کے پاس وہ زبور تھی ان کے پاس جو ہے تورات تھی تو یہ سب کچھ تھا لیکن یہ قوم جو تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں سے ناواقف ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ کم و بیش تین ہزار برس بیت گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی اس کی بات کوئی کتاب نہیں تو اب ہم نے یہ کہا کہ آپ ان کو تم ذرا قوم ماتاہم تاہم من نظیر اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبل کا کوئی نذیر نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا کوئی خبردار کرنے والا لال یہ کی کروں شاید تو وہ نصیحت حاصل کرے وہ تسی بہ مصیبت بے قدمت عدیم اور اتنی بات کے لیے کہ انہوں ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے وہ یقول رب بنا اور اگر مصیبت آ جاتی لولا تسی بہ مصیبت بے قدمت عدیم یہ مضمون آ چکا ہے سورہ تاہا میں بھی کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرف سے عذاب آ جاتا تو تو یہ عزر کرتے کہ صاحب ہمیں متنوع نہیں کیا گیا ہمیں خبردار نہیں کیا گیا ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا عذاب کیسے آ گیا وہ لولا مصیبت نولا ان یقول ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول فن طب آیات کا کہ تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم تو ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے فلما جا الحق کو بھی دینا لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے موسا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسا کو یعنی موسا کو آسا دیا گیا موسا کو وہ ید بیجہ دیا گیا موسا کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی لولا ہوتی ہے مسلم ماں موسا کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئی تھی موسا کو اولم یخرو بما ہوتی ہے موسا بن قبل تو جو کچھ موسا کو دیا گیا تھا پہلے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے کالو سہران تزاہرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون دونوں کو سہران یعنی ساحل کی بجائے کہا گیا یہ مجسم سحر ہے یہ دو سحر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر دیا ہے ہمارے خلاف لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب پول ہے مکے والوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جادو کون سے ہیں ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک تورات کہ جو اس سے پہلے موجود ہے یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی موسا کی اور وہ موسا اور دوسری کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہزان انا بکل اننا ان کا آخر ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں کل فاتو میں کتاب میں اللہ ہوا اہدا من ہوما اب یہاں وہ بات بالکل واضح ہو گئی یہاں مراد دو کتابیں ہیں تو سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کو اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے عہدہ ہو زیادہ ہدایت والی ہو عہدہ منہما ہوما ہو میں اس کی پیروی کروں گا ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی یہ بات کوٹ کر لیجئے ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قل ان کان الرحمان ولد العابدین آگے چل کر آ جائے گی آئے کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں رحمان کی پرستش کرتا ہوں رحمان کو پوچھتا ہوں تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تو قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پیروی کروں گا میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے فعلم یا سجیب رکھا تو ہے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں فالم تو جان لیجیے یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی ومن اضل ممن ابتوا ہوا ہو اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو بغیر من اللہ بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو ان اللہ لا حضر قوم الظالمین یقینا اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا القول اللہ قلع اور ہم پے بے بھیجتے رہے اپنے رسول ان کے لیے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کرے اور یہاں وصل سے مراد خاص طور پر شہران تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے سلسلہ تو ظاہر ہے جس کے اندر وصل ہے یہ جڑے ہوئے ہیں یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن یہ اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں نحم القول ہم نے اپنی اس بات کو اپنی ہدایت کو اپنی وہی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں اللہ دین آدہ کتاب اب ان قبل ہی ہم بھی یو اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ راہی علیہ کالو عام النا بھی اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لائے ان نور حق کو بھی رب دینا یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اننا من قبل ہی مسلمین ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں الائے کا یو تو اجرحم مررتین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا دو مرتبہ یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نسارا میں سے تھے انجیل کو مانتے تھے تورات کو مانتے تھے اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا کا الاج ہوں ان کو دیا جائے گا ان کا اجر صبر ہوں ان کے صبر کے عوض ان کو دوہرا اجر ملے گا وجرہ بالحصرت بالحسرت ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفاع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو ماں ادر نہ ہوں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وزا سمے اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ایبیسینیا کی طرف تھی ہبشا کی طرف تھی تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں وہ کون تھے وہ نصارہ تھے عیسائی تھے جیسے نجاشی حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا لہٰذا تابعی ہیں ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تابعین میں سے ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے بہرحال وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استحرا بھی کیا مذاق ہوا دیکھو ان پاگلوں کو بے وقوفوں کو ان کے پاس کتاب بھی تھی یہ تو سب یہ تو ان سے بہتر تھے اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں استحرا بھی کر رہے تھے تبصر بھی کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں آپ کے لیے آپ کے آماد ہمارے لیے ہمارے آماد ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ نیا حق ہمارے سامنے آیا ہے بے قرآن ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے وہ سمے الگ لگ ہوا جب انہوں نے وہ لگ باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہے ان کے ان کے ساتھ کر رہے تھے آرزو انہوں نے اعراض کیا ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے مسافر تھے وہاں پر خام خواہ جھگڑا کر لیں اس میں بھی وہ بات مناسب نہیں تھی وہ کالو لنا مالونا انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کاہے کو جھگڑتے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں ولکم امال اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں سلام علیکم لا تبتغل جاہلین آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خواہ الجھیں ان نقلا تحدیب بکتا اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں ولا کن اللہ یادی معیشہ بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عالم و بالمحتین اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے کون ہے ہدایت کے تعلیم جن کے دلوں میں طلب ہے اللہ جانتا ہے انہیں کو وہ ہدایت دے گا لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ آئے خاص طور پر ابو طالب کے لیے سن دس کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا اور یہ کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ سچا جان آپ ایمان لے آئیے آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ تاکہ میں اللہ کی اگواہی دے سکوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں ادبی سے لے رہا ہوں وقالو ان طبیل ہدا با کا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں ہم ایمان لے آئے نتخا تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں تم وزقرو عزلۃ القلیل مستطاف الفون حکم الناس یاد کرو جب کہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے تو یہ اچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرق ہے کافر ہے تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے متحطف ہم اچک لیے جائیں گے بن ارزن آپ کی زمین سے لہذا آپ کی بات صحیح ہے دل میں بھی ہمارے لگتی ہے بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے بول لے رہے یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے بول لے رہے ہمارے اندر ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ ہٹ کے بعد آباد وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لیے تیار ہے اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہے لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ ذرا کچھ لوگ آگے چلیں کچھ نشانات راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تباؤ بإحسان وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی ان کا یہ قول آ رہا ہے وقال ان نتبع الہدا با کا اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں نو تختم کی نرج نہ ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے نکال باہر کیے جائیں گے اب علم نمکن لہم حرمن اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے اس حرم کو امن کی جگہ کس نے بنایا ہم نے بنایا ہے کلش ہے اس حرم کی طرف اس کعبے کی طرف اس مکے کی طرف ہر چیز کے سمراٹ کھینچے چلے آ رہے ہیں یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیے اس کا نقشہ پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی اور یہ ہمیشہ سے تھا اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا اس کی طرف تمام چیزوں کے سمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں رزق کب ملت دلنا یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کی دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنی نسل کو یہاں آباد کیا ہے ربنا انی اسکن تو من ذریتی بواد غیر ذی زرعین ان بیت کل محرم ربنا یقین الصلاح فجعل افدت الناس تحوی الیہم ورزقہم من الثمرات اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وکم اہلکنا من قریت بطرت معیشتہا اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے خلاق کیا ہے کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اطلاعی تھی اپنی معیشت پر ہماری تجارت ہمارا یہاں کا معاملہ ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحکم ہے ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنٹ پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ کہ پھر وہ وسیع ہلاک ہو کر رہ گئی فتل کا مسا کے لم تسکن نمباد اللہ للیلا تو دیکھ لو اب ان کے مسکن ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے وکلنا نہن الوارثین اور ہم ہی ہوئے وارث پوری زمین کے وارث تو ہم ہی ہیں وہ ماں کان نہ کا بہ لے کر یہ وہ بات اب دوبارہ آ گئی جو سورہ بڑی اسرائیل میں آئی تھی وہ ماں معذبین نہ محض زبین نبآسا رسولہ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول کی بے شک نہ کر دے رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دے حق کو مبرہن کر دے حجت قائم کر دے پھر عذاب آتا تھا اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی وما کانا ربو کا موہ لے کر اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دے برباد کر دے حتیٰ یا کی ام میں ہا رسولہ یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں ایک ایک بستی ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے ہر ملک جو ہے اس کا ایک ایک دائرہ ہوتا ہے اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر بڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس ام میں ہا جو اس کا مرکزی شہر ہو اس کے اندر جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں اور رسول کیا کرتا تھا یتلو علیہم آیات نا جو تلاوت کرتا تھا سناتا تھا انہیں ہماری آیات وما کلنامو مہلک القرا اللہ وا اور ہرگز ہم نہیں تھے بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے گناہ گار تھے مشرق تھے اور کافر تھے وما اوچی تم منشین سے متاؤ حیات دنیا تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے جو بھی کچھ ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے برتنے کی چیزیں ہیں وزینتہ اور اس کی زینت ہے یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے وما اند اللہ خیر ہوں آپ کا اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے جس کو دوام ہے افلا کا عقل سے کام نہیں لیتے افہم وادنا وادن حسن فہو الاتی ہے کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا کم ام بتانا ہو متعال حیات دنیا کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جسے نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا سما ہوا یوم القیامت من المحضرین پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آ جائے تو ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں کچھ جھگڑے اڑا لیے ہیں ایش کر لیے ہیں کوئی چلت پھرت ان کی ہو گئی ہے ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ گرفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے وہ یوم یونادیم یقل یقول شرکا یہ نذین کن تم تزمون اور جس دن کے اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شرکا جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان ہو گیا تھا جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں قال النزین حق رحم القول تو وہ لوگ کہ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے وہ کہیں گے ربنا ہا الا نذین اغوینا کہیں گے یہ وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاتی جن بھی ہوں اور شیاطین انس بھی ہو تاغوت بھی ہو یہاں کے لیڈر بھی ہوں غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والے لوگ ان سب کو کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا اغوینا ہوں کما غوینا پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے تبرا تیری جناب میں تبرا کر رہے ہیں ان سے ہم برات ہیں ماں کانو یا نا یا بدور یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ طریقے سے البتہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا یہ گویا کہ گڈمنٹ ہے سیاتی نے جن بھی ہوں گے جن کو اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برباد کیا ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا جنہیں پوجا جا رہا ہے وہ کہیں گے تبرا نا اللہ ہم ایران برات کرتے ہیں تیری جناب میں ماں کانو یا نا یابدون یہ ہرگز ہماری پندوی کرنے والے نہیں تھے وکیل شرکاتوں فتح پھر کہا جائے گا اسے پکارو اپنے شریکوں کو پھر وہ پکاریں گے پڑھیں جسجیب لہوں تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا وراب العذاب اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو لو ان کانو یا کاش کہ کسی طریقے سے وہ علاج پائے ہوئے ہوتے فیقول ماضا جب تم المرسلین اور جب کہ اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا ماضا اجب تم المرسلین فاقی الانباء اندھے ہو جائیں گے اس وقت باتیں اب نہیں کر سکیں گے کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے یوم فملہ آلو اور پھر وہ آپس میں پوچھیں گے بھی نہیں حق واضح ہو جائے گا جواب کیا دیں گے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی رسولوں کا اجتجاع کیا تھا تبصر کیا تھا تو اب اس کا جواب کیا دیں پما ممتابا و امن وام رس تو جو ایمان لایا اور جس نے توبہ کی اپنے شرک سے اور کفر سے ممتابا و آمن اور جو ایمان لایا وہ عامر صالح اور جس نے نیک اعمال کیے فاسا یقون البف رحیم تو اس کی امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا وہ رب کا یخل کو مایوشا و یختار اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے مخلوق ساری اسی کی ہے اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایلچی اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ استفا آدم ودوہن وعلا ابراہیم وعلا عمران وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے اختیار کر لیتا ہے ورمبو کا یخل کو مایوشا و یکتا ماں کان الحمب الخی ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سبحان اللہ و تعالیٰ مایوش نکون یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کی ذات بلند و بالا ہے اور یہ تمام شرک جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے گڑت عقیدوں سے وہ وراء الورا ہے وراء الورا ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفا ہے وہ ربو کا یالم ما تو ہوں ال اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر جو بھی ان کے اندر ہے یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہے کہ یہ قرآن حق ہے محمد حق ہے یہ بات جو آ رہی ہے صحیح ہے دل گواہی دے رہا ہے لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسا کو دیا گیا تھا کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی رب کا یاد ہے وہ ماتوک سنور ہوں ما یو اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کے ظاہر کر رہے ہیں وہ اللہ اللہ اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے لہ الحمد فی الاولا والآخرہ اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرا میں بھی یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا پہلی پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے آخرا وہ ہماری پچھلی زندگی ہے لہ الحمد فی الاولا والآخرہ اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے ثنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لہ الحکم اسی کے لیے حکم ہے حاکمیت اسی کی ہے حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شخص کو چاہے حرام قرار دے وہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے کل آرائے تم انجا اللہ علیہ مدن کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے رات ہی رات رہے الا یوم القیامہ قیامت کے دن تک مان الہ غیر اللہ یاتی کم بے کون ہے وہ الہ کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا کہاں سے لے آئے گا افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو رہے تم انجال اللہ علیہ النہارا سرمدن کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے رات نہ آئے من الہ غیر اللہ یاتی کم بلیون تسکرون فی کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے افلا تو سرون تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو امین رحمت ہی جال نہارا یہ اس کی رحمت میں سے ہے اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے اس کی رحمت کے مذاہب میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے تصطنوفی ہے تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو بولے تب تغوم ان فضل ہی اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو الم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو وہ یوم تم تذور اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ میرے شریک ہیں وہ نذانہ من کل امت ان شہیدن اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے سورہ نہل میں آیا دو دفعہ سورہ نسا میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں فیضا جے نام بنکل امت بے شہید و جے نا بے کا اللہ الا شہیدا ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کرے گا نکال کر کیونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں پہلے یہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی تو نظانہ منکل ان شہید فکلنا ہاتھ برہان کو فالم الحق اللہ وز اللہ عن مکان اس کو کہا جائے گا اب لاؤ تمہاری دلیل کیا ہے تمہارا عزر کیا ہے تمہارا کیس کیا ہے رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا پھر اب تم بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے وہ ماں ختم اب تمہارا معاملہ کیا ہے عالم الحق اللہ وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک ہو چکا ہے وزل عنہم ما کانو یفترون اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افطرا انہوں نے کیا تھا جو انہوں نے گھڑ لیے تھے خیالات جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے ان نہ کاروں کا نمن قوم موسا فغا لا آئی ماہ القنوز ان لتنوء بالعصبة لتنو القوة عثمت قال له قومه لا تفرا ان لا يحب الفرحين

ایک بات کی وضاحت ضروری ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام اور مدین کے اس بزرگ کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے عوض حضرت موسا سے یہ چاہا کہ وہ آٹھ سال تک ان کی خدمت کرے تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی پختونوں میں پٹھانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ بیٹی جب دیتے ہیں تو کچھ رقم لیتے ہیں اور وہ جو مہر جو ہے وہ بیٹی کے کو نہیں بلکہ خود وہ والدین رکھ لیتے ہیں والد رکھ لیتا ہے تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ سال سارے پٹھانوں کا نہیں ہے بلکہ باجوڑ ایجنسی یا پھر افغانستان کے کچھ لوگ جن کو ہماری اکثریت جو ہے بہت بری نظر سے دیکھتی ہے بلکہ اکثر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یعنی تبادلہ جس سے کہ حدیث میں روکا گیا ہے یہ واقعہ ہے کہ کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وضاحت ہو گئی ہے تو اچھا ہے کہ سب کا معاملہ نہیں ہے ویسے اس کو اصول یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ اصل میں کچھ تمدن کی سطح سے متعلق ہے اور کچھ معاشی جو نظام ہوتا ہے کسی معاشرے میں قائم اس سے متعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ جو ہے معاش کے میدان میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اگر کسی کوموڈٹی کی کسی جنس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو قیمت بڑھ جائے گی اور سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے قیمت گھٹ جائے گی تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے ابھی تمدنی اعتبار سے ذرا پسماندہ ہوتے ہیں دنیا انہیں سمجھتی ہے غیر مہذب لیکن وہ زیادہ مہذب ہوتے ہیں مہذب لوگوں کے مقابلے میں ان کے ہاں انسانی کردار زیادہ ہوتا ہے سچ بولنے کا معاملہ افاع عہد کا معاملہ زبان دے دی ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور یہ کہ مہمان آیا ہے تو چاہے خود بھوکے رہ لینا ہے اس کو کھلانا ہے یہ جو ابھی جو لوگ مہذب نہیں ہوئے ہوتے اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں جس معنی میں کہ آج کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ابھی گویا کہ تمدنی ارتقاء کے نچلے مراحل میں ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی اور دوسری بات یہ ملے گی کہ ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے جب عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اب ان کے لیے معاملہ وہی بن جاتا ہے کہ رشتوں کا جیسا کہ پھر جب کسی ملک کسی معاشرے میں جب تہذیب آ جاتی ہے جس کو ہم جدید معنی میں تہذیب کہتے ہیں شہریت آ گئی شہروں میں رہنے لگے وہ تہذیب تعلیم بڑھ گئی اب آپ دیکھیں گے کہ مرد بالعموم ویسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں ان کے اس طرح کے تو نہیں رہتے جیسے کہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو ابھی قبائلی دور میں ہے یا کہیں کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں یا صحرائی علاقے میں رہ رہے ہیں اور یہ کہ مردوں کی تعداد پھر کب ہوتی جاتی ہے عورتوں کی بڑھ جاتی ہے جس معاشرے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں پھر جو لڑکیوں کے والدین ہیں انہیں لڑکے خریدنے پڑتے ہیں یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اتنا اتنے اگر اگر تم دو گے جہیز دو گے تب ہم تمہاری لڑکی سے شادی کریں گے موٹر کار دو کوٹھی دو فلاں دو یہ دو کہیں باہر بھجوا دو یہ کیا ہے اسی لیے ہے کہ جہاں لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو لڑکیوں کے والدین کو اپنی بچیوں کے لیے رشتے خریدنے پڑتے ہیں اور جہاں پر اس طریقے سے اس کے برعکس ہو لڑکیاں کم ہوں اور لڑکے زیادہ ہوں وہاں ظاہر بات ہے کہ لڑکی کی قیمت خود بخود ہو جائے گی تو یہ گویا کہ پسماندہ معاشرے کا معاملہ ہے باقی اسلام نے جو شکل کی اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان اسی کو صحیح طور پر اختیار کر لیں باقی جو ہمارے اس رفیق نے یہ وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے اب آگے چلیے سورہ قصف کے آخری یہ دو رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے قارون اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے جس کو کہ کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان المنو اعزاز دخلو کریتن جالو عزت اہل اللہ اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بغیرت لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں نوازا جاتا ہے ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں آنریڈی مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں فلاح ہو گئے ہیں یہ سب کون تھے یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون اچھا اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکے دار یہی ہوتے تھے علی کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا تھا اسرائیلی اور نہ صرف اسرائیلی حضرت موسا علیہ السلام کا سگا چچا بھائی فرسٹ کزن لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی وہاں اس کی پذیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراحت ملتی تھی اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے ان نہ قانون اقاد ان قوم موسا یقیناً قانون جو ہے وہ موسا کی قوم ہی سے تھا تورات میں اس قدم آیا ہے یعنی قانون کے بجائے قورہ یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے فبغا علیہ اگرچہ موسا کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی سرکشی کی شرارت کی اپنی قوم کے خلاف یعنی غداری کی وہ آتے نہ من القلود اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے ماں اندا مفاتن کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا اسٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک فاٹک لگا ہوا ہے اور اس فاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھیں تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھے تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی اس کال لہو قوم جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے لوگوں نے کہا کوئی بھلے لوگ بھی ہوں گے جیسے ہم مکالمہ سورہ کہف میں پڑھائے ہیں دو آدمیوں کا مکالمہ تھا ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا مال مست تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا اس کے قانون سے لا تفرح ان اللہ لا الفرحین یہ ذرا یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح اس پر اطراؤ نہیں اطراؤ مت اللہ تعالیٰ کو اطرانے والے پسند نہیں نمبر دو وقت فیما آتا ہو دار الآخرہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض ان اللہ السلام المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ نمبر تین ولا تنس نصیبہ کا من دنیا معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا جمع کرنے ہی کے اس کو اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ کل بن حرم زینت اللہ اخرج علیہ باد ہی اور طیبات من رسک اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اس پہ کس نے حرام کیا ہے وہ رحبانیت کا انداز تو نہیں ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد ان کے اوساف میں سے ہے وہ الزین ابرا الفق اللہ یوسرف لم یکت ہو وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اشراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پہ بھی کام نہیں لیتے تو یہ بخیلی مت کرو اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو چوتھی چیز وہ احسن کما احسن اللہ علیہ اور لوگوں پہ احسان کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے غریبوں کا محتاجوں کا مسکینوں کا ان کا جو حق ہے وفی اموال حق کو معلوم السائل معروم تو اس میں سے یہ ہے کہ تم نے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور پانچویں بات والا تبغیل فساد افل ارب زمین میں فساد مت بچاؤ اب یہ کیا مراد ہے فساد کون سا بچا رہا تھا وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسا علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فل ارض ہے اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسا کے ذریعے سے وجود میں آئے اب اگر آپ موسا کی مخالفت کریں گے اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے ایک تحریک ہے اس کا ایک نظم ہے اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے تو یہ پانچ چیزیں گن لیجیے نمبر ایک لا تفرا ان اللہ لا يحب الفرحین نمبر دو وقت فیما آتا اللہ دار الآخرہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو یعنی انفاق تھی سبیر اللہ اللہ کی راہ پسند کرنا نمبر تین ولا کنس ولا نصیب کمن دنیا خود دنیا سے بھی تم تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو وہ آسن کما اللہ علیہ اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور نمبر پانچ ولا تبدیل فساد اور دین کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو انما اوتی تو اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر میرے اندر علم ہے فہم ہے سمجھ ہے میری پلاننگ ہے اس کے نتیجے میں نے دولت کمائی ہے یہ تو یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا میری صلاحیت میں نے بر وقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں تو یہ میری ذہانت ہے میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے تو اوتی تو علم میرے پاس علم ہے اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے مجھے یہ ملا ہے میں نے کمایا ہے اولم یعلم یالم کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد قبل ہی من القرون کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا من ہوا اشد من حکومتن جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی وہ اکثر و جمع اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے اخبار بھی اس سے زیادہ جمع تھے ولا یوس النوب المجرمون اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے اعمال نامے موجود ہیں اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے اور اظہر میں شمس ہوگا یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی فیوم الزم بہی ولا جان کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا یورف المجرمون المجرم سیما ہوں فیو خدو بن نواسی و مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرف سے پکڑ کر ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر تو انما اوچی تو ہوا اللہ قد اہلک من قبل ہی میرل عن منتس المجرمون فخرج فخر قوی تیزنت ہی اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے قدم و حشم کو لیے ہوئے بیش قیمت کپڑے اور خلطیں پہنی ہوئی اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے قال الزین یریدون الحیات دنیا تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی اور جو چاہتے تھے تعلیم تھے دنیا ہی کے یا کا لنا مسلا اوت یا قارون نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسے جو دولت دی گئی ہے اس کے پاس جو سروت ہے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے کاش ہم پر بھی ہو ان نحو لذو حضر عظیم یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش مخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے وقال الدینہ اوت العلم اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا جو صاحب علم و فہم تھے جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت انہوں نے کہا وے لقوم تمہارے لیے خرابی ہے ثواب اللہ خیر المن آمن عوام رس جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے اگر تم واقع کر ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں نہ یہ تخلیف فلم حکومت ان کو دے گا خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے صابرون لیکن وہ جو صبر ہے وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں بس اس سے زیادہ کی حمس نہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے حضور کی حدیث ہے ما اللہ و کفا خیر و مما کسر والا کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو گئی وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو بہتات ہو دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت کاری ہو جائے گی جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے کل کے لیے اللہ پر توکل ہے تو اللہ یاد رہے گا پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں تو ماں کلّا و کفا خیر اللہ صابر نہ بھی و خیرا والا تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خس کا آیا اس پر فما کان لہو من فیتین ینصرونہ نہ تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کان من المنتصرین نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے معاذ اللہ وہ اسبا نوین تمنا مکان اب وہ لوگ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس امس جو گزشتہ شام اب جس رات کو وہ ختم ہوا ہے اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قانون کا محل جو زمین میں دھس گیا اس کے سارے خزانے بھی گئے وہ خود بھی گیا زمین کے اندر تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قانون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے واسبہ اللہ تمنا و مکان نہ ہو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہی مقام اور مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں بال ام سے پچھلی دن یقون وہ یہ کہنے لگے یہ کان اللہ من عباد ہی کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رسک شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپکوڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے لولا من اللہ علیہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا نہ خصف بنا تو ہم بھی اسی طریقے سے خصف کر دیے گئے ہوتے یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے لولا من اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی بنا تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دسا دیا گیا ہوتا وہ کان الکافرون خرابی لیکن یہ جان لو کہ کافی لوگ فلاح نہیں پائیں گے بڑی خرابی ہے بڑی ہلاکت ہے اور کافی لوگ جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے تو یہ کردار ہے قارون کا اب اس صورت کے آخری آیات ہیں اور میں چونکہ اب ابتدا میں جس قدر اہتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ رفتار تیز ہونی چاہیے اس میں کچھ کمی کر دی ہے اب یہاں بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ یہی صورت القصص اور اس سے پہلے صورت النمل ال کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں خاص طور پر اس آخری آیات میں فرمایا تلکت دار دارالآخرت النج ولا فسادہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی اپنا اقتدار نہیں چاہتے اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو ذمہ داری دے دے حکومت کی لیکن وہ طالب نہیں ہے حکومت کے وہ اپنی سربلندی کے طالب نہیں ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں اب نظریے میں اگر آپ کی جد و جہد ہے انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینہ کی چھوٹی سی شہری ریاست کے وجود میں آئی تھی آخر اس کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی حالانکہ آپ خدا میں خاص طور کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے اور مجھے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے اللہ کا گھر جو ہے دل کا دارال یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے ریزرو کر کے لذینا لادون عروم الارض جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہے ولا فساد نہ زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں والعاقبت المتقین اور عاقبت یعنی یہ پچھلا گھر جو ہے عاقبت یہ پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہل تقویٰ کے لیے اس کی بھلائیاں اس کے محاسن اس کا عیش اور آرام وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے منجا بلحسنت فلح المنا یہ آیت میں آئی ہے سورہ نمل کے بھی آخری حصے میں جو کوئی شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ ملے گا اس سے بہتر من جا اب سید اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا فلاح الز عامر السیات اللہ ما کالو یا ملون تو وہ لوگ جو ان برائیوں کا انتخاب کر رہے ہیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ کے وہ کر کے لائے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا جتنے جرم کیے ہیں اتنی ہی سزا لیکن اہل ایمان اور اہل صلاح جو ہیں ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دس گنا دے سات سو گنا دے اس سے بھی بڑھا دے یوزاف راخ شاہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جتنا چاہتا ہے دیتا خیر امن بارہ جو کچھ کر کے لے جاؤ گے اس سے بہتر ملے گا لا یوزل نذین عامر السیات آتے اللہ ماکار یا ملون انہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ وہ عمل کر کے لائے تھے ان نبی فرد آنے کر قرآن راب سورہ نمل میں آیا تھا کہ مجھے وہ عمر تو القل قرآن مجھے تو حکم دیا گیا میں قرآن پڑھا سناتا رہوں قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے قرآن کے ذریعے سے انذار اور تبشیر اور قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر اور قرآن کے ذریعے سے تمہارے جو نفسیاتی اور روحانی روگ ہیں ان کے ان کی شفا کے لیے میں کوشش کرتا رہوں میرا کام تو یہ ہے انتلول قرآن مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں تلاوت پڑھ کر قرآن کو میں سناتا رہوں اب یہاں اسی کو تعبیر کیا ان میں لذیذ علیہ کل قرآن اے نبی جس ہستی نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈال دی ہے اس کی تبلیغ آپ کے لیے فرض تھی جیسے کہ ہم سورہ معاہدہ میں آج پڑھا ہے یا یو یاسول بلیک رب علم کا فرق و ماں بلب کا بلغت رسالتہ اس قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر آپ نے امت کے حوالے کر دی کہ اب امت کے فرض ہے فل یوبل شاہد الغائبہ فل یوبل یہ پھیلے امر ہے اب لازم ہے کہ وہ پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے نبی ان انبی فرد آڈے کر قرآن جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کی ہے یہی ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتاب کے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ پانچ ذمہ داریاں ہیں اللہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے قرآن کی تلاوت جیسے کہ تلاوت کا حق ہے قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے پھر قرآن کی تبلیغ قرآن کو عام کرنا ان نظی فرد علیہ کل قرآن راز کا علام وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی وہ ہستی وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے تبلیغ قرآن کا فرض فریضہ آپ کے کاندھوں پر رکھا ہے وہ یقیناً آپ کو پہنچائے گا بہت اچھی جگہ لوٹنے کی معاد آدھا یادوں سے اس میں ضرف ہے لوٹنا لوٹنے کی جگہ اب معاد سے مراد آخرت عام طور پر ہے ایمان بل رسالت ایمان باللہ ایمان بل معاد امان بالآخرہ کو ایمان بل معاد بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر کو نکلے ہیں مکے سے تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے کیونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا یہ تعاقب ہو رہا تھا تلاش کیا جا رہا تھا تین دن رات تو آپ غار سور میں روپوش رہے پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا لیکن کچھ آگے جل کر وہ راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا یوں سمجھیے یہ راستہ جا رہا تھا مین کہ جو مکے سے مدینے کا تھا حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا جہاں ملا اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں اب داہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائیں طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی ہے اس لیے کہ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تھے تب بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن میں کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پر گزر رہی تھی اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ غار سور میں کوش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر داہنی طرف جاتے ہیں تو یہ مدینے کی طرف راستہ جا رہا جانا تو آپ کو ادھر ہی ہے لیکن سامنے وہ راستہ آ گیا کہ جو بچے کی طرف جا رہا تو آپ کے دل میں پھوک سی اٹھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان کے لیے یاد نازل کی کہ آپ گھبرائیے نہیں مکے میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے آپ نہیں پہنچیں گے بڑی شان سے پہنچیں گے اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روپوش بھی ہونا پڑا ہے آپ کا تعاقب بھی ہو رہا ہے پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی عرصے سے داخل ہوں گے تو یہ بھی اس کی ایک روایت چونکہ ہے تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہے اس سے مراد میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورت الحا میں کہا گیا ہے بل آخرت و خیر اللہ کا بھی نہ اے نبی آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھیے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا بعد میں تو وہ معاد آپ کے لیے معادن یہ گویا کہ یہ تقسیم کے لیے ہے نہ بہت عمدہ جگہ لوٹانے کی جس کے لیے یہ بھی کہا گیا جب آشا گرم کا مقام محمود وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے تو ادھر اشارہ ہے ان کل قرآن راد کل ربی عالم و من جا بل کہہ دیجیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا کون راہ کی سوج لے کر آیا کون ہدایت لے کر آیا وہ من ہو افی دلال مبین اور کون وہ ہے کہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے وہ ماں ترجو انجل کا لے کر کتاب اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی کتاب القا کی جائے گی یہی بات آئی ہے سورہ نمل کے اندر بھی مقلۃ القل قرآن الحکیم الحلیم یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے آپ چاہتے تھے آپ کو کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی معلومات حاصل کر لوں معذ اللہ آپ کا کوئی مزاجی وہ نہیں تھا ایک بہت ہی جو سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر اس صدو کو نمین و نان نبی نصیقین شہدا وہ تاجر کبھی کو سچا ہو جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے اور امین ہو امانت دار ہو اس کا رتبہ جو ہے وہ تو اور صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہے اس جماعت میں شریک ہوگا وہ تو حضور کی زندگی وہ تھی لہٰذا یہاں فرمایا ہے کہ وما کن تک آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ کو یہ کتاب اتاری جائے گی اللہ رحمت ربک یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے پسند کیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی فلا فلاتکون ظہیر کافرین تو اب آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے اس میں اشارہ ہو رہا سمجھ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں گویا کہ وہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے اس نے وہ چوری بھی کی تھی اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو کہ یہ عصبیت جاہلیت ہے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلاں تکن ظہیر کافرین اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو اب رشتے جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں گویا کہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کے انتہا کیے ہوئے ہیں اب آپ اتنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا خفیف سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجیے یہی لفظ کہے تھے حضرت موسا علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں تب جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا پناہ نہیں بنوں گا تو وہی حکم حضور کو دیا جا رہا ہے ولا یسود کان آیات اللہ باغ از انلت علیک یہ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر سترہ تھی یہ چیل کان آیات اللہ باغ از ان ضلعت علیہ کا اور نہ آپ کو برگشتہ کر سکے روک سکے آپ کو آپ کے رخ کو موڑ دے اللہ کی آیات سے بعد علیہ جبکہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ودو الا رب کا یعنی یہ آپ کے کنبے والے قبیلے والے آپ کے یہ قریش جو ہیں جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائی چارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے استوار رکھنے کی کوشش کریں گے اگر کسی درجے میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر رہی تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازک ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں بلا نہ کا نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے بار گل ضلع اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں ود و الا ربک اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے ولا من المشرقین اور دیکھیے شرک سب سے گھناؤنا جرم ہے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب بتا دیجیے جیسا کہ میں نے بار بار کیا ہے اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے سیرے میں لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان ہیں حضور کے مخاطب سے ولا اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو لا الہ الا اللہ سوا کوئی معبود نہیں ہے کل حال کن اللہ وجہ ہر شے فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کون سا ہے اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لیے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لیے کوئی باقی آزادی ہے ان کے لیے فنا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں عالم بردف سے متعلق ہوں عالم غیب اور عالم آخرہ کی ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کی جائے اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا العجز و اندر کی ذات ادراک ہو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا بس یہی ادراک ہے یہی معرفت ہے کہ اللہ کا کی ذات جو ہے ورا الورا سم ورا الورا سم ورا الورا یہ الفاظ شیخ احمد سہندی جن کو ہم الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے خطوط میں مکاتی میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے ذات باری تارا ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس منہ سے مراد لیا بری ہستی جیسے کہ ہم بھی کسی کے منہ دیکھو کہ یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لیے کسی کے رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ ذات باری تو ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے باقی جو کچھ ہے اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں معدوم کے درجے میں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کل معافی کون ہے نو خیال اور کوسن فلم آیا اور جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا یا تو وہ وہم ہے کل معافی کون وہم اور خیال خیال کسن کوسن مرایا یا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں آئینہ قد آدم ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ہے تو نہیں آپ وہاں جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے تو اس کا وجود کوئی نہیں اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے فلا ہو جائے گی نہ الحکم اسی کے لیے ہے اختیار پادشاہی حکومت وہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے یہاں یہ چار صورتیں جو تھیں اس گروپ کی وہ میں نے کیا تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ انفلازی سے ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت العنکبوت بارک العکبوت بارکماحلی ون فی القرآن العظیم و نفانی ویات بالآیات و ذکر حقیق